ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو انہوں نے پھر اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ وہ کہتے ہیں زہر تاخیر سے پڑھی گئی یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا تب انہوں نے اقامت کہی پھر آپ نے نماز پڑھی پھر فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے لہذا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو اٹھاون یہ حدیث صحیح ہے